حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تم احرام کی حالت میں قمیض شلوار پگڑی برانڈی اور موزے نہ پہنو سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اناسی